اپنے مالک سے اٹھ کر کے فری یاد دل کو سجے دے میں رو رو کے آباد کر اپنے مالک سے اٹھ کر کر کے دل کو میں رو کے آباد کر اپنے مالک سے اٹھ کر کاوش حافظ ابو بکر پیشکش Rehman enterprise phone number zero two one seven double zero double one eight two روح کو نور تقوا سے تو شاد کر نفس دشمن ہے دشمن کو ناشاد کر روح کو نور تقوا سے تو شاد کر نفس دشمن ہے دشمن کو ناشاد کر دل کو نور خدا سے تو آباد کر دل کو نور خدا سے تو آباد کر اور گناہوں کی خواہش کو برباد کر اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر دل کو سجدے دے میرو رو کے آباد کر اپنے مالک سے اٹھ کر کے فری یاد کر دل کو میں رو رو کے آباد کر حمد سے اس زباں کو تو ہم ماد حمد سے اس زباں کو تو ہم ماد سر کو چوکٹ پہ ان کی تو سجاد کر حمد سے اس زباں کو تو ہم ماد سر کو چوکٹ پہ ان کی تو سجاد کر و جا کو تو اس در پہ آباد کر قلب جا کو تو اس در پہ آباد کر اور سکون دلو جا کو خلاد کر اپنے مالک سے اٹھ کر کے فری یاد کر دل کو سج دے میرو رو کے آباد کر اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر دل کو سج دے میرو رو کے آباد کر اپنی خوشیوں کو اختر تو برباد کر اپنی خوشیوں کو اختر تو برباد کر اپنی رب کی خوشی سے دل آباد کر اپنی خوشیوں کو اختر تو برباد کر اپنے رب کی خوشی سے دل آباد کر اپنی خوشیوں کو وق تر تو برباد کر اپنی خوشیوں کو وق تر تو برباد کر اپنے رب کی خوشی سے باد کر اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد یاد کر دل کو سجے دے میرو رو کے آباد کر